جناب زرارہ بن اوفا نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہم معنی بیان کیا کہا پھر زکوٰۃ کا محاسبہ ہوگا پھر باقی اعمال اسی انداز سے لیے جائیں گے سننے ابو داود حدیث نمبر 866